حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سبیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفاذ سے فارغ ہونے پر نکاح کر لینے کا حکم دیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار انتیس